اور کیا انہوں نے پرندوں کو اپنے اوپر نظر اٹھا کر نہیں دیکھا کہ وہ پروں کو پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور سمیٹ بھی لیتے ہیں ان کو خدا رحمان کے سوا کوئی تھامے ہوئے نہیں ہے یقیناً وہ ہر چیز کی خوب دیکھ بھال کرنے والا ہے